إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العظيم میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کا ذکر کر رہا تھا سن چار ہجری کے واقعات آپ حضرات کے سامنے عرض کیے گئے تھے آج کی ہماری نشست کا موضوع سن پانچ ہجری کے غزوات ہیں سن پانچ ہجری ربی الاول کے مہینے میں غزوہ دومت الجندل واقع ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ دومت الجندل کے لوگ مدینت المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور ان کا اجتماع ہو رہا ہے تاکہ وہ مدینت المنورہ پر آ کر حملہ کر سکیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے ساتھ لیا اور دومت الجندل کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ لے کر روانہ ہوئے تو وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر ان پر حملہ آور ہونے والے ہیں تو وہ وہاں سے منتظر ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کر قیام فرمایا اور ربیع الثانی کی بیس تاریخ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہیں پر قیام رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے فتح یاب ہو کر مدینہ المنورہ میں واپس تشریف لائے اللہ رب العزت نے یہ فتح نصیب فرمائی اس کے بعد سن پانچ ہجری میں واقع ہونے والا غزوہ غزوہ بنی مستلک شوال کے مہینہ میں واقع ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنی مستلق کا سردار حارث بن ذرار اس نے ایک لشکر تیار کیا ہے اور وہ مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیق کے حال کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کر معلوم کیا جائے کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی صحابہ کرام نے آ کر اطلاع کی کہ یا رسول اللہ خبر سچی ہے ان کا قابلہ اور لشکر تیار ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت وہ مدینت المنورہ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار فرمایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینت المنورہ کا قائم مقام بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مستلق کی طرف خروج فرمایا ان پر چڑھائی کا ارادہ فرما کر لشکر لے کر روانہ ہوئے اس موقع پر چونکہ فتح کا ملنا ایک ظاہری عمل تھا ظاہری طور پر نظر آ رہا تھا کہ مسلمان فتح یاب ہوں گے اس لیے بہت سارے مدینہ المنورہ میں رہنے والے منافق جو آج تک جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے کسی بھی غذبہ میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ بھی اس موقع پر ساتھ چل پڑے کہ غنیمت سے مال ملے گا غنیمت سے حصہ ملے گا عزت ملے گی عزت اور مال کی لالچ میں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر ان پر اچانک پہنچ گئے اس حالت میں پہنچے کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور ان کو اس بات کا گمان بھی نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر جرار اتنا جلدی ان پر چڑھائی کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اس زوردار قسم کا ان پر حملہ کیا کہ ان کے دس افراد قتل ہو گئے دو سو گھرانے ان کے گرفتار کر لیے گئے پانچ ہزار بکریاں دو ہزار اونٹ ان کے غنیمت میں آئے تمام کا تمام قبیلہ گرفتار کر لیا گیا اس موقع پر اس قبیلہ کے سردار حارث بن ابی زرار کی ایک بیٹی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گرفتار عورتوں میں شامل تھی اور جب تقسیم کی گئی تو حضرت ثابت بن قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بہت بڑی فتح نصیب فرمائی بہت زیادہ غنیمت ملا باغیاں ملی اونٹ ملے بکریاں ملی گھوڑے ملے اللہ رب العزت نے سے فرمایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی حضرت ثابت نے ان کو منصوبہ بنا دیا یعنی ان سے یہ کہا کہ اگر اتنا مال لے کر آ جاؤ تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا حضرت جویریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے ہوئی اور فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں مجھے گرفتار کیا گیا ہے اور اب مجھ پر مال کتابت رکھا گیا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ مال کتابت دے کر آزاد کر دی جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کو اختیار کرنا چاہو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنا چاہو تو تمہیں اس بات کا بھی اختیار ہے میں تم سے نکاح کر کے تمہارا بدلے کتابت ادا کر کے تمہیں آزاد کرا دوں گا اور اگر تم بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہونا چاہو تب بھی میں بدلے کتابت میں تمہاری معاملت کروں گا تمہارا مال ادا کرنے میں تمہیں اس بات کا اختیار ہے حضرت جویریہ نے جب یہ سنا فرمانے لگی میں اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی کوئی بات نہیں ہے دوسری طرف ان کے والد حارف بن ذرار وہ اپنے سو اونٹ لے کر نکلے تاکہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فدیہ کی رقم ادا کر کے حضرت جبیلیا کو آزاد کروا سکے جب وہ راستے میں اونٹ لے کر جا رہے تھے ان کے اونٹوں میں دو اونٹ بہت اعلیٰ قسم کے تھے جب وہ مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے تو دل میں یہ خیال آیا کہ ان اعلیٰ قسم کے اونٹوں کو بچانوں ان کو ایک جگہ پر چھپا کر کھڑا کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے مال کتابت لایا ہوں فدیے کا مال لایا ہوں میری بیٹی کو چھوڑ دیجئے اس کو آزاد کرا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیٹی کا معاملہ میں نے ان کے سبوت کر دیا ہے ان کو اختیار دے دیا ہے وہ جیسا چاہیں گی ان کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے گا ان کا فیصلہ ان کے ہاتھوں میں ہے لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے دو اونٹ پناہ جگہ پر جو چھپا دیے وہ کس لیے چھپا دیے حارث بن ابی درار نے جب یہ بات سنی تو وہ سمجھ گیا گئے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں فرمانے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت جویریہ سے کیا گیا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ بنی مصطلق کے لوگ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے دار بن چکے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتے دار بن چکے ہیں تو صحابہ کرام نے بنو مستلق کے جتنے بھی قیدی گھرانے تھے سب کو آزاد کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے دار ہیں اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں ازواج متحرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی اس غذبہ کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اپنی قوم کے حق میں خیر اور برکت والی عورت حضرت جویریہ جیسی میں نے کوئی نہیں دیکھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی برکت سے ان کی قوم کے سو گھرانے ایک شام میں آزاد کرا دیے کہ ان کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے داری کی وجہ سے ان کا سارا قبیلہ آزاد ہو گیا اللہ رب العزت نے سب کو آزادی نصیب فرمائی لیکن اس موقع پر منافقین جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ساتھ سے اور منافقین کی فطرت ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں اور ہر جگہ پر فساد پھیلاتے ہیں ایمان والوں میں انتشار پھیلاتے ہیں ایمان والوں کے دلوں میں اور دماغوں میں اپنے غلط قسم کے بتاوس ڈالتے ہیں اس موقع پر بھی منافقین ساتھ تھے ایک موقع پر منافق عبداللہ بن ابئی نے جو ایک مہاجر اور ایک انصار صحابی کے درمیان کسی بات سے تھوڑی سی لڑائی کروا دی اور پھر اس لڑائی کے موقع پر اس نے مہاجرین کو انسار کے خلاف اور انسار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور نعرہ لگایا کہ ہم مدینہ المنورہ میں جا کر ہم جا کر ان زمین لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک کہ جو مہاجر بن کر مدینہ المنورہ میں آئے اور پھر مدینہ المنورہ پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہم جب واپس جائیں گے تو ان کو مدینہ المنورہ سے نکال باہر کریں گے ان کو نجات دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ قومیت اور اقبیت مہاجر اور انصار کا نعرہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اس نعرے کو چھوڑ دو پینڈہ ممکن یہ بہت بدبو دار نعرہ ہے اس نعرے سے بدبو آتی ہے ایمان والوں کو قومیت اصبیت لسانیت کے نام اور دعوے اور نعرے دیکھ نہیں دیتے ایمان والوں کا صرف ایک نعرہ ہوتا ہے وہ نعرہ تکبیر ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا نعرہ ہوتا ہے وہ اسلام کا نعرہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نے وہ برادری اور وہ قومیت صرف اسلام بنائی ہے اس لیے اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ کوئی مہاجر کا نام لے کر کھڑا ہو کوئی کسی قومیت کا نام لے کر کھڑا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس نظریے کو باطل فرمایا اور صحابہ کرام کو منع فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس منافق عبداللہ بن ابئی پر سر قلم کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ نہیں اگر اس کو قتل کر دیا گیا تو لوگ کہیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے اس لیے کہ یہ بظاہر تو اسلام لائے ہوئے لوگ تھے بظاہر تو یہ کلمہ پڑھنے والے اور مسلمان کہلانے والے لوگ تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معاملہ میں احتیاط فرمائی لیکن یہ ہر زمانے میں کا منافق اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا روئے زمین کا سب سے بڑا جرم بدترین جرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کی انتہا وہ بھی اسی موقع پر ہوئی وزب بنی اس طرح میں جو منافق موجود تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کی حد کر دی کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری روزہ مظاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی گئی کتنا بڑا امتحان روئے زمین پر اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ کائنات کی اتنی بڑی ہستی کہ جن کے لیے ساری کائنات بنائی اور سواری گئی وہ پیاری ہستی کہ جن کے حیات اور جن کی عزت کی شہادتیں آسمانوں سے اترا کرتی تھی زمین پر ان پر تومت لگائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اس سے بڑا ستانا کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والوں پر تومت لگا دی جائے ان کو متہم کر دیا جائے اس سے بڑا صدمہ کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتا لیکن دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے برداشت کرنا پڑا کہ جو ایمان والے بھی کہلاتے تھے جو مسلمان بھی کہلاتے تھے جو مسلمانوں کے خیر خواہ بھی کہلاتے تھے لیکن اتنے بدترین لوگ تھے جنہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا اس موقع پر جب قافلہ واپس ہو رہا تھا جب قافلہ واپس آ رہا تھا رات کا وقت تھا شام کا وقت تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گلے میں ایک موتیوں کا ہار تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عنایت فرمایا تھا وضو کرتے ہوئے وہ ہار ٹوٹ گیا اس ہار کے موتی بکھر گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان موتیوں کو چننے لگی ان موتیوں کے چننے کے درمیان تاخیر ہو گئی قافلہ روانہ ہو گیا اس لیے کہ قافلہ میں عورتوں کے لیے با پردہ قسم کی با پردہ قسم کی پلانیں بنائی جاتی تھی جن کو اونٹوں پر رکھ دیا جاتا تھا صحابہ کرام نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو پلان تھی وہ پڑی ہوئی تھی اور اس پر پردے لگے ہوئے تھے انہوں نے اس پلان کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس میں موجود ہے یا نہیں ہے اونٹ پر تلاش رکھ دی گئی اونٹ روانہ ہو گیا قافلہ روانہ ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئی قافلے سے پیچھے رہ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں کہیں سے بھی قافلہ روانہ ہوتا تھا کسی ایک شخص کو روک دیا جاتا تھا کہ وہ قافلہ روانہ ہونے کے بعد بھی اس جگہ کا جائزہ لے لے تاکہ قافلے کی چھوٹی ہوئی چیزیں یا قافلے والوں کی بھول جانے والی چیزیں واپس لا سکے تو وہ شخص جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر روکا تھا وہ چیزوں کو تلاش کر رہے تھے ان کی نظر اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی انہوں نے زور سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انہوں نے اتنے زور سے املا للہ پڑا کہ میں نے اس امداد للہ کو سنا اس کے بعد انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا ایک طرف کھڑے ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ پر سوار ہو گئی وہ صحابی اس اونٹ کی نکیل پکڑ کر اس اونٹ کو قافلے تک لے گئے لیکن قافلے میں بدترین منافق قسم کے لوگ موجود تھے اپنی عقلیں چرانے والے اپنی عقلوں کے ذریعے سے دنیا کو گمراہ کرنے والے ایمان والوں کے ایمان پر حملہ کرنے والے منافق موجود تھے ایسے بے رحم موجود تھے جنہوں نے اس تک کا خیال نہ کیا کہ وہ پیارے آقا کی عزت وہ پیارے آقا کی حرمت وہ ایسا صدیقہ پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ ایسا صدیقہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نہیں ان کی زبانیں تو عقل کے مطابق چلا کرتی تھی لوگوں سے کہنا شروع کر دیا دیکھو جوان عورت ہے قافلے سے پیچھے رہ گئی جوان کے ساتھ واپس آئی ہے اس کے کردار میں گڑبڑ ہے اس کے کردار میں کوئی قدر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمے سے خاموشی اختیار کر لی حضرت عائشہ صدیقہ اپنے گھر میں تشریف لائی ان کو پتا نہیں تھا کہ ان پر اتنا بڑا بہتان باندھ دیا گیا ہے ان پر اتنی بڑی تومت باندھ دی گئی ہے وہ گھر میں سفر کی تھکاوٹ سے آ کر بیمار ہو گئی ایک مہینے تک بخار کی حالت میں رہی ان کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے جب تھوڑا سا بخار ہلکا ہوا گھر سے باہر پتا حاجت کے لیے اپنی خادمہ کے ساتھ نکلی ان کے ساتھ جب بات چیت کی تو پتا چلا کہ اتنا بڑا پہاڑ گر چکا ہے اتنی بڑی تومت لگ چکی ہے فرمانے لگی مجھ پر بچیاں تاری ہونے لگی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی کہ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا الزام کیا ہو سکتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری جو وہی حالت تھی جو حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی حضرت مریم علیہ سراط والسلام کی ہوئی کہ جب ان کو ان کی قوم نے کہا یا ہارون ماتوا اے ہارون کی بہن تو بھی بدکار ہے تو نے بدکاری کی ہے یا قبل تو نسی امن سیا تو کہنے لگی ربا میں اس سے پہلے مر جاتی مجھے موت آ جاتی حضرت عائشہ بھی فرماتی ہے میں بھی یہی کہنے لگی مرتو قبل حاضا اے کاش کے میں مر جاتی میرے دل میں یہ بات آنے لگی کہ کسی اندھیرے کنویں میں جا کر شراب لگا دوں تاکہ میری زندگی بھی ختم ہو جائے اپنی آنکھوں کا قرار ختم ہو گیا دل کا سکون ختم ہو گیا بے ہوشی اور سچی تاری ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائی آ کر اجازت طلب کی یا رسول اللہ اپنے گھر جانا چاہتی ہوں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت ادا فرمائی فرماتی ہے میں اپنے گھر گئی اپنی والدہ سے کہا اے والدہ مجھ پر یہ الزام لگا ہے کیا آپ کو پتا تھا والدہ نے فرمایا ہاں مجھے پتا تھا کہنے لگی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں اتنے زور سے چیخ نکلی کہا اپنے حلق سے اتنے زور سے آواز نکلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کے بالا خانے میں موجود تھے اپنی پیاری بیٹی کی آواز سن کر سڑک کر آ گئے آ کر سینے سے لگایا دلاسا دیا لیکن آنکھوں میں آنسو تھے اس لیے کہ کائنات کا بدترین ظلم ہو چکا تھا تومت لگ چکی تھی حضرت صدیق اکبر بھی رونے لگے حضرت عائشہ بھی رونے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خدمت کرنے والی خاتون سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ کیا تم نے کبھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی ایسی بات دیکھی کہ جو تمہارے دل کو کھٹکتی ہو یا جس میں تمہیں کوئی شبہ ہوتا ہو وہ فرمانے لگی یا رسول اللہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی بات نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ وہ چھوٹی عمر کی بچی ہیں کم عمر ہیں جب آٹا ڈھونڈنے کے لیے بیٹھتی ہیں تو آٹا ڈھونڈتے ڈھونڈتے سو جاتی ہیں اور اس آٹے کو بکری کا بچہ کھا کر چلا جاتا ہے اتنی کم عمر ہیں اس کے علاوہ میں نے ان میں کوئی بات نہیں دیکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے فرمانے لگے عائشہ لوگوں نے تومت لگائی ہے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اللہ رب العزت سے معافی مانگ لو ورنہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہی نازل ہوگی اور تمہارے بارے میں فیصلہ بھی آ جائے گا اللہ رب العزت مجھے حقیقت بھی بتلا دیں گے حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا کہ جس پر مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہو اور مجھے اللہ رب العزت سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت میری برات کا اعلان ضرور فرمائیں گے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے ہونٹوں کو اور اپنی زبان کو تالا لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش تھے سیدنا صدیق اکبر کا دل امٹ کر ان کے حلق میں آ رہا تھا وہ بھی پریشان تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچانی مبارک پر پسینہ آنے لگا وہی کے اثرات نازل ہونے لگے فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی جائے گی کہ میں بری ہوں اور میری برات کا اعلان ہو جائے گا فرمانے لگی مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ قرآن پاک کی آیات نازل ہو جائیں گی میری برات نازل ہوگی اور ایسی برات نازل ہوگی کہ جس کو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی فرمانے لگے ایسا مبارک ہو اللہ رب العزت نے پورا رضو تیری برات پر اتار دیا قیامت تک لوگ قرآن بھی پڑھتے رہیں گے ایسا کی برات بھی پڑھتے رہیں گے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی ایسا تجھے مبارک ہو رب نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے سیدنا صدیق اکبر خوشی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے فرمانے فرمانے لگے ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈ والی بیوی تھی فرمانے لگی میں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا نہیں کروں گی میں اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے آسمانوں سے میری برات کا اعلان فرمایا ہے اس اللہ رب العزت نے ان الذين جاءوا منكم لا تحسبوه شر لكم لكم بل هو خير یہ پورا کا پورا رکوع اتارا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات نازل ہوئی اور وہ بدترین لوگ جنہوں نے اس ظلم کا ارتکاب کیا تھا ان پر تعزیر لگائی گئی ان کو کوڑے لگائے گئے لیکن ان کو قتل نہیں کیا گیا صحابہ کرام کی تمنا یہ تھی کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے اس لیے کہ کائنات میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا اس سے بڑی رسانی کوئی نہیں ہو سکتی یقیناً میدان میں مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر مبارک کو زخمی کیا آپ کے سر مبارک بھی لوہان ہوا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جس کا ہوئی اس کا اندازہ کوئی انسان نہیں کر سکتا لیکن آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستایا گیا غزوہ غنی مسترک شابان سن پانچ ہجری میں واقع ہونے والا یہ غزوہ اللہ رب العزت نے اس میں بھی فتح دی شوال پانچ ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدت المکرمہ میں مشرقین کا لشکر تیار ہو رہا ہے ابو سفیان نے مشرقین کے مکہ المکرمہ کے تمام قبیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بدر کی شکست کا انتقام لینے کا وعدہ ہوا تھا لیکن اگلے سال لڑائی نہیں ہو سکی اس لیے کہ قحط تالی تھی لیکن اس سال تو قحط تالی بھی نہیں ہے اس لیے اس سال بھرپور حملہ کر کے مدینت المنورہ کے لوگوں سے بدر کا انتقام لیا جائے بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے مشرقوں کا انتظام لیا جائے بدر کی شکست کا انتظام لیا جائے اس کے لیے اس نے فاصلہ جمع کرنا شروع کیا ادھر بنو نذیر کے یہودیوں کو جب شکست ہوئی اور وہ جلا وطن ہوئے تو ان کا سردار ہوئی بن اختل وہ بھی مرکز المکرمہ میں پہنچا اس نے ابو سفیان کے ساتھ گٹ جوڑ کی کہ میں تمام قبائل کو جمع کر کے تمام یہودیوں کو جمع کر کے تمہارے ساتھ میں بھی چلوں گا اور جا کر مدینہ المنورہ پر حملہ کریں گے تو اس طرح مشرقی اور یہودی یہ تمام تمام کے جمع ہو گئے دس ہزار کا لشکر ایک تیار ہوا مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے کے لیے اور اس لشکر میں تمام و سامان رکھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ لشکر تیار ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر ان سے مشورہ شروع کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مشورہ دیا کہ مدینت المنورہ کے گرد و نوا میں ایک خندق بنا دی جائے ایک خندق کھو دی جائے تاکہ اس خندق کے پار دشمنوں کو روک دیا جائے اور دشمنوں کے قدم مدینہ المنورہ سے آنے سے روکے جائیں تاکہ ان کے قدم مدینہ المنورہ میں نہ پڑ سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجدید کو اور اس رائے کو پسند کیا صحابہ کرام نے بھی اس رائے کو پسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر خندق کھودنے کے لیے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمام نشانات لگائے مدینت المنورہ کے ارد گرد خندق کے نشانات لگائے اس کے بعد صحابہ کرام کی تشکیلات فرمائی ہر دس گز کے فاصلے پر دس صحابہ کی تقریب لگائی گئی خندق کھودنے کے لیے اور پھر خندق کھودنے کے لیے سب سے پہلی کدال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ ہی اللہ کے دین کا نام لے کر اللہ رب العزت کا نام لے کر زمین پر ماری اور خندق کھودنا شروع کی بہت سخت موسم تھا جاڑے کا موسم تھا بھوک کی حالت تھی صحابہ کرام بھوک کی حالت میں فاقے کی حالت میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اس خندق کو کھود رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے محمد کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیٹھ کی ہے اور تا حیات ساری زندگی جہاد پر قائم رہنے کا عزم کیا ہے اس عزم کے ساتھ صحابہ کرام خدانے لے کر خندق کو کھول رہے تھے آج صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے والمہاجرہ یا اللہ یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے میرے ان مہاجر اور انصار کی مغفرت فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما دے ان کو آخرت کی عائش والی زندگی نصیب فرما دے صحابہ کرام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے تھے خندق کھودی جا رہی تھی اچانک خندق کو کھودتے ہوئے کھودتے کھودتے بہت بڑی چٹان سامنے آ گئی صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ بڑی چٹان آ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خندق میں اترے اور اس حالت میں اترے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر آپ کے پیٹ مبارک پر دو پتھر بندے ہوئے تھے کی وجہ سے اور آپ کے ہاتھوں میں کدال تھی ہاں حقیقت ہے آپ کے ہاتھوں میں کدال بھی تھی آپ کے پیڑ پر پتھر بھی بنے تھے یہ پیارے آقا کی پیاری زندگی پیارے آقا کی پیاری سنتیں پیارے آقا کی پیاری عادتیں ہیں پیارے آقا کو دنیا نے دیکھا پیارے آقا تلوار لے کر بھی اترے پیارے آقا کدال لے کر بھی اترے پیارے آقا نے وہ کدال پکڑی اور زور سے اس چٹان پر ماری وہ چٹان ایسے ہو گئی کہ جیسے پتھر کی نہیں وہ ریت کا کوئی سودا ہے اس چٹان کا ایک تہائی حصہ گر گیا اس میں سے چنگاریاں نکلی پیارے آقا نے صحابہ سے فرمایا اور یارو خوش ہو جاؤ اللہ رب العزت نے مجھے روم کی چابیاں دے دی ہیں شام کی چابیاں دے دی ہیں میں اپنی آنکھوں سے شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں پھر پیارے آتا نے کدال ماری چاند چٹان کا ایک اور حصہ گر گیا پیارے آقا نے کہا یارو خوش ہو جاؤ رب نے مجھے فارس کی چابیاں دے دی ہیں میں فارس کے سفید قطر ابیت کو دیکھ رہا ہوں مجھے خارج کے سفید محلات نظر آ رہے ہیں پھر پیارے آقا نے کدال ماری چٹان کا تیسرا حصہ بھی ختم ہو گیا پیارے آقا نے فرمایا یارو خوش ہو جاؤ رب نے مجھے یمن کی کنجیاں دے دی ہیں اور میں سنا کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں مجھے یمن کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہاں پیارے آقا نے ضرور فرمایا اس وقت بھی کوئی دانشور ہوتے تو وہ یہ ضرور کہتے کہ دیکھو تو صحیح کھانے کو ایک روٹی نہیں ہے اپنے پاس کھانے کے لیے لکمے نہیں ہے پیٹ پر پتھر بار باندھے ہوئے ہیں لیکن دنیا کی سپر پاور شام اور روم کی باتیں کی جا رہی ہیں بارش کے دروازے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یمن کی فتوحات کی باتیں کی جا رہی ہیں اپنے پاس تو تلواریں نہیں ہیں اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن اتنے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن نہیں رب کا وعدہ تھا رب نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا خدا کی قسم روم اور پارس کے دروازے بھی کھلے قطر ابیت کے غرور کو بھی روندا گیا کی فتوحات بھی ایمان والوں کو ملی اس لیے کہ ایمان والوں کی شان یہی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کدالے ہوں ان کے ہاتھوں میں پتھر ہوں ان کے پیٹوں پر پتھر بندے ہوں تب بھی وہ رب کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں تب بھی وہ رب کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں اس لیے جب آج کوئی کہا کرتا تھا کہ آج کا امریکہ برباد ہو جائے گا آج کا سوویت یونین تباہ ہو جائے گا آج کی نیٹو پاور زمین کے ساتھ زمین کوچ ہو جائے گی لوگ ٹی وی چینلوں پر آ کر کہتے تھے دیکھو ان مولویوں کی باتیں سنو یہ بیس باون تیاروں سے ٹکرانے کی باتیں کرتے ہیں دیسی سے ٹکرانے کی باتیں کرتے ہیں دنیا کے امریکہ سے ٹکر لینے کی باتیں کرتے ہیں امریکہ تو ان کو پتھر کے دور میں لے جا کر پھینکے گا لیکن دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ آج کا امریکہ وہ امریکہ جو کتے سے زیادہ پتھر شکست کی حالت میں جس کے جبڑے بھی توڑ دیے گئے جس کی دم بھی کاٹ کر اس کو دنیا کے سامنے ننگا کر دیا گیا آج کا وہ امریکہ اپنی پوپلی زبان کے ساتھ پاکستان کے مسلمانوں پر آ کر بھونکتا ہے کہتا ہے پاکستان کے مسلمانوں کو غلام بنایا جائے گا پاکستان پر حملہ کیا جائے گا پاکستان کی بستیوں کو اور شہروں کو تیز نیز کیا جائے گا تب بھی آج کے عقل مند کہتے ہیں اس امریکہ سے ڈر جاؤ اس امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ امریکہ کی گیزر دھمکیاں اس امریکہ کی یہ دھمکیاں سب کچھ ان مسلمانوں کو دیکھ کر ہوں گی جو مسلمان ان کے نائٹ کلبوں میں جا کر ناچتے ہیں وہ چند ایک ہیں انہوں نے شاید وہ بے غیرت مسلمان دیکھے ہوں گے جنہوں نے آپ دس رافیہ جیسی بچیاں اٹھا کر بیچ دی انہوں نے شاید ان بے غیرت مسلمانوں کو دیکھا ہوگا جو شراب کی بو لے کر کابت اللہ کے دیواروں پر اور کابت اللہ کے دروازوں پر جا کر پہنچتے ہیں انہوں نے شاید ان کے غیرتوں کو دیکھا ہوگا جنہوں نے اپنی عزت اور اپنی عصمت اور اپنی دھرتی کے سودے کیے لیکن خدا کی قسم پاکستان غیرت مندوں کی سرزمین ہے پاکستان میں وہ غیرت مند آج بھی بستے ہیں جنہوں نے اس امریکہ کو اس کے وائٹ ہاؤس میں جا کر للکارا ہے جنہوں نے اس امریکہ کا جنازہ افغانستان کی سرحدوں سے نکالا ہے انشاءاللہ اگر یہ امریکہ پاکستان پر قدم رکھنے کی سوچتا ہے اس کو ایسے مسلمان ملیں گے جو پاکستان کی گلی گلی کو اس کا قبرستان بنا ڈالیں گے انشاءاللہ یہ بھولتے ہیں یہ بھولتے ہیں انہوں نے دیکھے ہیں پھر اب وہ مسلمان کہ جو اپنے ہاتھوں میں چابیاں گھما کر و بہنوں پر سیٹیاں مارتے پھرتے ہیں لیکن امریکہ میں تجھے بتاتا ہوں وہ مسلمان جنہوں نے تیرے ہیڈ کوارٹروں میں گھس کر تیرے فوجیوں کے ہاتھ اٹھوا اٹھوا کر ان سے تکبیر کے نعرے بلند کروائے ہیں میں بات کرتا ہوں ان غیرت مند بچیوں کی جنہوں نے تمہارے گانٹا نامو بے کے حکومت خانوں میں بھی تمہارے کانوں میں تکبیر کے نعرے بلند کیے ہیں میں بات کرتا ہوں پاکستان کی ڈاکٹر آفیہ کی کہ دنیا کے تمام ظلم و بربریت کے وہ مظاہرے جو تم ایک مسکین عورت پر کر سکتے تھے تم نے کیے لیکن میری وہ بچی آج بھی کہتی ہے امریکہ تو برباد ہوگا امریکہ تیرا نکلے گا امریکہ تیری رسوائی دنیا دیکھے گی مجھے ناز ہے ابو کے ان کی ان بچیوں پر جو اپنا سب کچھ لٹا کر بھی آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑتی ہے مجھے ناز آج بھی پاکستان کے خان بابا پر بکاس جیسے جوانوں پر جنہوں نے تمہارے ہاتھوں کو روکا ہے حرمت قرآن کے لیے ناموس رسالت کے لیے تمہاری سردی کاٹ کر تمہارے ایئرپورٹوں پر تمہارے تابوت اتارے ہیں اس لیے بعد آ جاؤ پاکستان کو افغانستان مت سمجھنا پاکستان کو عراق مت سمجھنا اگر تمہارا قدم پاکستان پر پڑا خدا کی قدم پاکستان کے اندر بجلی کے کھمبے اور درخت کم پڑ جائیں گے تمہاری لاشیں لٹکائی جائیں گی اور تم سوویت یونین کی داستانیں یا تم اپنی شکست کے وہ مناظر جو آج تک تم نے دنیا میں دیکھے ہوں گے تم خدا کی قدم بھول جاؤ گے تمہیں پاکستان کے نوجوان وہ لگام دیں گے کہ تم پاکستان کو کیا تم مسلمانوں کا نام لینا بھول جاؤ گے بھول جاؤ گے تم آج چند ایک بےغیر لوگوں کی وجہ سے جس کی مرضی آتی ہے آ کر کہتا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو غلام بنا ڈالیں گے پاکستان کی بستیوں کو تحس نحس کر ڈالیں گے اترو زمین پر او قدم رکھو زمین پر میدان تیار ہے گھوڑے بھی تیار ہیں ایمان والے بھی تیار ہیں ہماری یادیں آج بھی خیبر کے ساتھ وابستہ ہیں ہمیں آج بھی آزاد اور خندق کے وہ تمہارے لشکر دربار یاد ہیں جو تیار ہو کر آئے تھے رسوا ہو کر گئے تھے ہمیں تمہارا عراق میں آنا بھی یاد ہے عراق سے شرمناک ہو کر نکلنا بھی ہمارے سامنے ہے ہمیں تمہارا افغانستان میں دن ہوئے آنا بھی یاد ہے افغانستان سے رسوا ہو کر نکلنا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن مت مجبور کرو اپنے لیے جانے کے راستے واپس رکھو اپنی لاشوں کو اپنے جسموں کو محفوظ کر لو پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کے مسلمانوں کو پاکستان کی ماں کو پاکستان کی بیٹیوں کو اتنا بے غیرت مت سمجھنا کہ تمہارے قدم زمین پر پڑیں گے تم پاکستان کی سرحدوں کو عبور کرو گے اور تمہاری مائیں تمہارے جہازوں کو بھی پڑھ سکے گی تمہاری مائیں تمہارے جسم کے ٹکڑوں کو بھی دیکھ سکیں گی خدا کی قسم ہم نے ایسی بےغیرتی والا دودھ نہیں پیا ہماری ماں نے ہمیں ایسی بےغیرتی کا کوئی درد نہیں دیا ان حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ یہ اس امریکہ کو لگام دیں اس امریکہ کو بدلا دیں کہ بعد آ جاؤ اپنے ارادوں سے بعد آ جاؤ تمہیں شاید ویتنام میں ان دلتوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو جو کہ الحمدللہ تمہیں پاکستان میں آ کر دیکھنی پڑیں گی ان بتاؤ ایمان والوں گوارا کرو گے اس بات کو کہ کوئی پاکستان کی سرحدوں پر ہاتھ رکھے آ کر کوئی اپنے قدم رکھے اکھاڑ پھینکو گے ان قدموں کو انشاءاللہ ضرور پھینکیں گے انشاءاللہ ضرور پھینکیں گے کوئی اس بات کو یہ نہ سمجھے کہ مولوی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر پتا نہیں کہاں کی باتیں کر رہا ہے میں کہیں کی باتیں نہیں کر رہا الحمدللہ ایمان کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ رب کی طاقت کی بات کر رہا ہوں اور رب کے بھروسے پر بات کر رہا ہوں اس لیے کہ امریکہ سے ڈرتے ہوں گے حکمران ضرور کرتے ہوں گے جنہوں نے ان امریکیوں کی بھوتوں کی تب تب سنی ہوگی جنہوں نے ان امریکیوں کے بھرے ہوئے بچے دیکھے ہوں گے جنہوں نے ان امریکیوں کے ڈالر دیکھے ہوں گے یہ ضرور کرتے ہوں گے مجھے رب کعبہ کی قسم امریکیوں کے ڈر نہیں لگتا اس لیے کہ میں نے ان امریکیوں کے بڑے بڑے سرماؤں کو ساد و سامان سے لگے ہوئے میدان کے اندر ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے دیکھا ہے الحمدللہ میں نے ان بندرین امریکیوں کے منہ سے سنا ہے جب ان پر کوئی مظاہر اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے آگے سے کہتے ہیں آئی ایم باکسر تو یار مجھے مت مارو میں تو حرامی ہوں حرامی تو حرامیوں اپنے گھروں کے اندر رہو اپنی سرحدوں کے اندر رہو اپنے ملکوں کے اندر رہو ایمان والوں کو اتنا کمزور مت سمجھو ایمان والوں کو اتنا بے غیرت مت سمجھو ایمان والوں کو اتنا گیا گزرا مت سمجھو ہم تو پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیں گے انشاءاللہ ہم تو بھوکے پیاسے تمہارے سامنے کھڑے ہو گئے تو تمہاری تو نسلوں کو ہم ان کے نقل نامے بھلا دیں گے ہم ریڈیو تمہیں تو شاید اپنے باپ کا نام بھی پتہ نہ ہو ہمیں تو الحمدللہ اپنے گھوڑوں کی بھی سات نسلوں کا پتا ہے کہ ہمارے گھوڑوں کی نسلوں کے ناموں کا کیا نام ہے ان کے باپوں کا کیا نام ہے ہمیں تو ان کا بھی پتا ہے اس لیے باز آ جاؤ چھوڑ دو ایمان والوں ان کے آگے ہاتھ پیر جوڑنا چھوڑ دو ان کے آگے یہ سر جھکانا چھوڑ دو ان کے آگے آ کر یہ ٹی وی چینلوں پر بیٹھنے والے ایمان فروش جو آ کر کہتے ہیں وہ امریکہ کو منزل کارو وہ ان دنیا والوں کو منزل کارو یہ مار ڈالیں گے یہ پتھر کے دور میں پھینک دیں گے بتاؤ ایمان والوں نے ہمیں دیا کیا ہے انہوں نے تو ہم سے ہماری بچیاں چھین لی انہوں نے تو ہم سے ہماری عزتیں چھین لی انہوں نے تو ہم سے ہمارے منہ کا لکما چھین لیا جب آج کا اخبار اٹھا کر پڑھو پاکستان سب سے پہلے پاکستان کی باتیں کرنے والوں کیا دیا تم نے پاکستان کو آج کا اخبار پڑھ کر دیکھو سات عورتوں نے پاکستان میں اس لیے خودکشی کر لی کہ ان کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے آتا نہیں ہے یہ پاکستان کی بات کرتے ہو یہ مسلمانوں کی باتیں کرتے ہو تم نے آسیا کو بیچ کر تم نے پاکستان کی سرحدوں کو بیچ کر کیا دیا پاکستان کے مسلمانوں کو نہ روٹی دی نہ آٹا دیا نہ عزت دی نہ عصمت دی اور تمہارے پاس رہ گیا ہے کہ جس کو تم لے جا کر بیچو گے کیا یہی چاہتے ہو کہ کل کے امریکی آ کر ہمارے گھروں میں گھس کر ہماری بچیوں کے سامنے آ کر ہماری داڑیوں کو نوچے ہمارے سامنے آ کر ہمارے بچوں کو ذبا کریں اور ہم ان سے تب بھی کہیں کہ یہ ہمارے باپ لگتے ہیں ہمیں قرضے دیتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے ایمان والو شعور پیدا کرو اللہ کا واسطہ ہے جا کر مدینہ المنورہ سے جا کر جڑ جاؤ مکت المکرمہ سے جا کر جڑ جاؤ تمہیں مکت المکرمہ کی اور مدینہ المنورہ کی مٹیوں سے وہ خوشبو آئے گی تمہیں ایک پیارا آقا بدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے گا دنیا کا ستایا ہوا ایسا شخص کہ جس کو دنیا نے پتھر بھی مارے جس پر دنیا نے تیر بھی چلایا جس پر دنیا نے تلواریں بھی چلائی اور دنیا اس سے زیادہ کیا کرتی دنیا نے تو اس کے گھر کی عزت پر بھی انگلیاں اٹھا ڈالی لیکن وہ پھر بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر تمہیں غیرت کا درد دے کر گیا تمہیں بتلا کر گیا دیکھو مجھے وہ روم نظر آ رہا ہے دیکھو مجھے وہ فارس نظر آ رہا ہے دیکھو مجھے وہ یمن نظر آ رہا ہے وہ تمہیں غیرت سکھلا کر گیا اللہ کے بندو آ جاؤ اسی نبی کے ساتھ جڑ جاؤ اسی نبی کے قدموں کے ساتھ جڑ جاؤ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے